فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرز المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا میرے عزیز بھائیوں اور ساتھیوں اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تاکہ کافروں کا زور توڑا جائے ان کی یلغار کو روک دیا جائے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی صاف صاف بیان کر دیا واضح فرما دیا فقاتل پس قتال کرو جہاد کرو تلوار چلاؤ فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں سیرت امام المجاہدین کافروں کے خلاف جہاد ہے یہودیوں عیسائیوں مشرکوں اللہ کے سب دشمنوں کے خلاف جہاد ہے کیا غرض ہے اس کی فرمایا کفرو ممکن ہے کہ اللہ رب العزت کافروں کی یلغار کو ان کے دباؤ کو ان کے حملوں کو اے محمد رسول اللہ آپ کی تلوار سے توڑ دے روک دے تھام دے یاد رکھو میرے بھائیوں جہاد کفر کی یلغار کو روکنے کے لیے ہے ان کے ظلم کو ان کی بڑھتی ہوئی قوت کو اللہ کے دین کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے عمل کو توڑنے کے لیے روکنے کے لیے اللہ رب العزت نے جہاد فرض کر دیا اور اپنے نبی محمد الرسول اللہ کو تلوار دے کے کھڑا کیا بہت مختصر بغیر کسی تمہید کے ہم اپنے موضوع میں داخل ہوتے ہیں اس لیے کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ پریشر سب سے زیادہ دباؤ صرف اس چیز پر ہے کہ لفظ جہاد عمل جہاد دعوت جہاد دنیا سے روک دیتا ختم کر دی اور ہماری ذمہ داری یہ ہے اور ہونی چاہیے کہ ہم عمل جہاد فریضہ جہاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جہاد اس کو عام کریں اس کو بیان کریں جلسوں میں اس کو بیان کریں صحافت میں اس کو لکھیں میڈیا پر اس کو لائیں ہر مسلمان نوجوان ہر مسلمان انسان اس بات کو لازم قرار دے اپنے اوپر کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد ذیشان کو جہاد کا حکم دیا تو پھر میں اور آپ پاکستانی ترکستانی عربستانی اجمستانی سب مسلمان جہاد کے سپاہی بنے آج سب سے زیادہ دباؤ اس چیز پر ہے کہ مسلمانوں کو جہاد سے دور کر دو دیہات کو مسلمانوں کے اندر بدنام کر دو سارے میڈیا کو جہاد کے خلاف کھڑا کر دو ساری حکومتی مشینری کو انتظامی مشینری کو صحافتی ٹولز کو سب کو جہاد کے خلاف لگا کیونکہ کافروں کو پتا ہے بشوں ٹونیوں ٹومیوں کو پتا ہے کہ اگر مسلمان نوجوان اپنے نبی محمد رسول اللہ کی سیرت پر چل پڑے جہاد کے میدان میں کھڑے ہو گئے تلواریں انہوں نے پکڑ لی جماعتیں کھڑی کر دی قوتیں بنا لی یہ میدانوں میں اتر آئے تو پھر نیو ورلڈ آرڈر کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا اللہ کی قسم ان کو یقین ہے ان کو پتا ہے چاہے ان کے پاس ایٹم ہو ان کے پاس دولت ہو ان کے پاس ڈالر پاؤنڈ ہو پورا پینٹا گون ہو ساری دنیا کی قوتیں ان کے پاس ہو مگر مسلمان کے پاس جب جب جہاد آئے گا کافر کو مٹی چاٹنی پڑے گی ان کو علم تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو حکم دے دیا اے میرے نبی اٹھ اللہ کی راہ میں لڑ قرآن مجید کی آیت ہے یہ اور میرے بھائیوں قرآن کی آیت یہ کسی میڈیا کی کسی اخبار کی کسی صدر کا بیان کسی پارلیمنٹ سینٹ کسی U N O general assembly کسی ایرے غیرے نکھو خیرے کی بات نہیں اللہ کی قسم یہ جو آج ڈس انفارمیشن ہے ڈیپ بریفنگ ہے جہاد کے خلاف اس سارے کو ایک طرف رکھو اور آؤ آسمان سے آخری کتاب آسمانی کتاب قرآنی آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو کھڑا کیا نبی کو نصب کیا نبی کو حکم دیا اس کو تلوار تھمائی تلوار تو سو پہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں بھیجا گیا میں مبعوث ہوا تلوار کے ساتھ ہاں نبی آتے تھے کتاب کے ساتھ مگر میرا اور تیرا محمد مصطفیٰ آیا تلوار کے ساتھ وائس تو بھی اللہ کے رسول نے صاف حدیث بیان فرمائی مجھے مبعوث کیا گیا اللہ رب العالمین نے مجھے دنیا کی طرف بھیجا قرآن بھی دیا کتاب بھی دی عقیدہ بھی دیا ایمان و اسلام بھی دیا مگر بدبختوں کے مشرکوں کے کافروں کے ابو جہل ابو لہب کے علاج کے لیے مجھ کو تلوار بھی آتا سب جانتے ہیں نا او میرے بھائیوں ان یہودیوں عیسائیوں کو عادتیں پڑ گئی تھی مشرکوں کو عادتیں پڑ گئی تھی یہ نبیوں کا قتل کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ رسول اللہ عیسا رسول التوحید عیسیٰ عیسا علیہ السلام کو مشرقوں نے یہودیوں نے عیسائیوں نے قتل کرنا چاہا تو اللہ رب العزت نے عیسا کو آسمان پر اٹھا کے بچایا مگر جب محمد رسول اللہ کو مشرقوں نے قتل کرنا چاہا تو اللہ نے محمد کے ہاتھ میں تلوار تھما اب وہ پیٹتے ہیں دیکھو مسلمان دہشت گرد ہے بھائی کم مسلمان دہشت گرد نہیں ہے مسلمانوں کے رسول کو جب تم عیسائیوں نے یہودیوں نے مشرقوں نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اس اسٹریٹجی میں تبدیلی کر دی عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا کے بچایا تھا محمد رسول اللہ کو جہاد دے کے بچایا تھا یہ دہشت گردی ہے رسول کو نبی کو دعوت کے دائی کو توحید کے پیغمبر کو جب قتل کرنے کی کوششیں کرے کافر مشرق منکر یہودی عیسائی تو اللہ تعالیٰ حکمت عملی تبدیل کر کے محمد رسول اللہ نبی الرحم نبی الرحم رحمت للعالمین رعوف الرحیم مگر جب مشرق ان کو قتل کرنے کے درپے ہوئے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم دے دیا جہاد فرض کر دیا قتال لاگو کر دیا نبی کے ہاتھ میں تلوار تھما دی نبی کی زبان پر جہاد کی دعوت تھما دی حکم دے دیا اے میرے نبی اٹھ اب ممبر و محراب سے نکل مدینہ مربرہ سے نکل اس نور کے شہر سے نکل میدانوں میں آ تلواریں سجا گھوڑے نکال دنیا میں مشرق للکار ہر یہودی عیسائی سے ٹکرا یہ تیری سنت ہے یہ تیری سیرت ہے یہ تیرا منہج ہے تو اس اس کو کو کھڑا کرے گا تیری امت کھڑی کرے گی الجہاد و یوم القیامہ قیامت کے دن تک جہاد کا یہ عمل جاری رہے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے آج اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی کی سیرت کو زندہ کرتے ہوئے جہاد کو دنیا میں کھڑا کر دیا اب ساری دنیا پریشان ہے کہ ہائے مسلمان کی تسبیح اس کا لوٹا اس کا مسلح ہزار دانے کی تسبیح ہزار رکعت نفل وہ میٹھا میٹھا مسلمان ہمیں بہت اچھا لگتا تھا یہ تلوار والا جہاد والا للکار و یلغار والا یہ دھوم دھاک والا یہ کشمیر میں لڑنے والا یہ افغانستان میں ٹھاڑنے والا یہ عراق میں امریکیوں کو کاٹنے والا جہادی مسلمان کہتے ہیں یہ بڑا دہشت گرد ہے یہ بڑا بنیاد پرست ہے یہ انتہا پسند ہے یہ فنڈامنٹلسٹ ہے اب وہ یہ گالیاں دیتے ہیں پروپیگنڈا کرتے ہیں میڈیا کو استعمال کرتے ہیں مسلمان ملکوں کے صدروں سفیروں جرنیلوں وزیروں بیچاروں کو پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں یہ بیان دو اسلام کے خلاف جہاد کے خلاف حجاب کے خلاف نقاب کے خلاف پردے کے خلاف حدود کے خلاف شریعت کے خلاف مدارس کے خلاف قرآن کی تعلیم کے خلاف یہ سارے بیانات یہ میڈیا یہ صدروں کی زبان یہ وزیر آدموں کی زبان یہ ساری کی ساری آج استعمال کی جا رہی ہے امریکہ کے دباؤ پر کافروں کے اشارے پر یہودیوں کے ایجنڈے پر U N O general assembly سلامتی کونسل جیسے دلال اداروں کے دباؤ پر پوری سرکاری مشینری جہاد کو دعوت کو قرآن کو ایمان کو اسلام کو رب رحمان کو رسول ذیشان کو انتہا پسند بنیاد پرست دہشت گرد شدت پسند یہ گالیاں دیے جا رہی ہیں نواز رہے ہیں ان انعامات کیا مقصود ہے اس سے وہ کہتے ہیں ایسا سناریو لاؤ ایسے حالات لاؤ مسلمانوں کے اندر جہاد کو بدنام کر دیا جائے مسلمانوں کے اندر اسلام کے خلاف نفرت کا زہر دیا جائے مسلمانوں کے ذہن تبدیل کر دیے مسلمانوں کے ملکوں کو ڈی شیپ کر دیا جائے مسلمانوں کے معاشروں کی سوشل انجینئرنگ کر دی جائے ان کے نوجوانوں کو بدکار بنایا جائے ان کی عورتوں کو میرا تھن ریت میں دوڑایا جائے ان کی پوری تہذیب کو یکسر بدل دیا اس وقت ان کا یہ جنگی ہتھیار ہے جس میں بظاہر بارود نہیں ہے مگر خفیہ ہے بارود اس میں ان کی حکمت عملی ہے ان کا یہ ایجنڈا ہے کہ مسلمانوں کے ملک دعوت والے ملک سنت و سیرت پر چلنے والے ملک جہاد و شہادت پر کٹ مرنے والے ملک ان ملکوں میں سر پاکستان ان ملکوں میں اللہ کے فضل سے عرب کے ممالک وہ بدلنا چاہتے ہیں ذہن کو تعلیم کو نصاب کو نظام کو سیاست کو معیشت کو آدمی کو عورت کو ایک ایک چیز کو بدل رہے وہ کہتے ہیں یہی آدمی یہی عورتیں یہ جہاد میں لڑتے ہیں تو کافر پریشان ہوتے ہیں اب ایسا کچھ کرو کہ ان کو اسلام سے قرآن سے رسول ذیشان سے سنت و سیرت کے احکام سے بالکل دور کر دیا جائے ان کا ذہن بدل دیا جائے ان کو ڈی شیپ کر دیا جائے ان کے مائنڈ ان کی اوپینین ان کی تھنکنگ ان کے سارے کے سارے تھنک ٹینک ان کو تبدیل کر دیا اس کے لیے ان کو بڑے مشرف ملے ہیں عالم اسلام میں اللہ کی قسم مسلمانوں کے ملکوں میں ایک مشرف نہیں ان کو بڑے مشرف ملے ہیں بڑے صدر وزیر اعظم ملے ہیں سارے رٹے رٹائے توتے وہی بیان دیتے ہیں جو امریکہ سے اور جنرل اسمبلی سے اور سلامتی کونسل سے میاں مٹھو چوری کھانی ہے میاں مٹھو کہتا چوری کھانی ہے جو میاں مٹھو کو کہو گے میاں مٹھو وہی تم کو کہے گا اپنی نہ اس کی مرضی ہے نہ رائے ہے نہ سوچ ہے نہ سمجھ ہے نہ ہاں ہے نہ نہ ہے اور کبھی کسی نے توتے کو دیکھا توتا جواب میں کہے کہ ہاں چوری کھانی ہے یا توتا کبھی کہے کہ نہیں چوری کھانی ہے توتے کا مالک کہتا میاں مٹھو چوری کھانی ہے توتا کہتا میاں مٹھو چوری کھانی ہے یہ رٹے رٹائے توتے سکھائے ہوئے سدھائے ہوئے توتے یہ پتلیاں پتلے یہ نچائے جا رہے ہیں سکھائے جا رہے ہیں ان کی دورے ہلائی جا رہی ہیں یہ مسلمانوں کے ملکوں میں صوبوں میں پنجاب میں سندھ میں کافروں کے ایجنڈوں کے مطابق نوجوانوں کو بدکار بنانا آزاد خیال بنانا معاشرے کو مادر پدر آزاد بنانا یورپ کی ڈگر پر فہاشی کی راہ پر امریکہ کی مرضی پر اسرائیل کی سازش پر ہندوؤں کی تہذیب پر اس ملک پاکستان کو اس کے سیدھے سادھے عوام کو گبرو کریل نوجوان کو اس کی اس کی پاک دامن عورت کو بہو بیٹی کو سب کو ایک مسلسل مربوط پروگرام میں دعوت سے اسلام سے جہاد سے اپنے نبی کی سنت سے نبی کی سیرت سے اللہ کے حکام سے رب کی حدود سے قیود سے دور کیا ان کو پتہ لگ گیا وہ کہتے ہیں مار پڑ رہی ہے جہاد میں ہم کو مسلمان کٹ رہا ہے شہید ہو رہا ہے پر پیچھے نہیں ہٹ رہا ایک شہید ہوتا ہے تو دس اس کی جگہ لیتے ہیں دس شہید ہوتے ہیں ان کی وسیعتوں پر سو ان کی جگہ آتا ہے یہی حال کشمیر میں یہی کندھار میں یہی جلال آباد میں یہی بسرا بغداد میں وہ رک گئے رک کے سوچا انہوں نے سوچنے کے بعد انہوں نے کہا نہیں نہیں ان کی جماعتوں پر پابندیاں لگاؤ ان میں این جی اوز بناؤ آوارہ عورتیں لاؤ گندے آدمی لاؤ غلط بیان لاؤ شریعت کے خلاف مدارس کے خلاف مساجد کے خلاف پردے کے خلاف آدمی عورت کے خلاف دعوت و جہاد کے خلاف پوری لوبی ہے پورا پروپیگنڈا ہے ان کا پورا تھنک ٹینک ہے جو اس وقت پاکستان جیسے ملک میں وہ وہ شگوفے کھلا رہا ہے جن کا تصور ہم رکھتے ہیں تو دیکھ لو مخلوط مرد و زن کی دوڑیں کیا سکینڈل ہے بھائی دوڑ لگانے کا اتنا شوق ہے تم کو تو پھر آؤ جماعت الدعوہ دوڑ لگوانے کے لیے جہاد میں تمہارے بیٹوں کو لے جانے کو تیار ہے کیونکہ نبی کی سیرت نبی کی سنت نبی کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان کو کمزور موٹا تھوتا بودا دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے اللہ کے رسول اپنے صحابہ کی دوڑے لگواتے مستے کرواتے تربیت کرتے ان کو مدینہ سے باہر نکالتے میدانوں میں لے کے جاتے پیدل بھی دوڑاتے گھوڑوں پر بھی دوڑاتے خود بھی دوڑ لگاتے اللہ کی قسم امہات المومنین کو ازواج متحرات کو ہماری امہ جان کو سب کو تربیت دلاتے ہم کہتے ہیں بھائی اگر ایتھلیٹکس نہیں صحت چاہیے عزت چاہیے عزمت چاہیے ملک چاہیے استحکام چاہیے آؤ تم نوجوانوں کو ہمیں دو انشاءاللہ ہم ٹریننگ دیں گے تربیت دیں گے مشقیں کروائیں گے دوڑے لگوائیں گے صحت بھی اچھی ہوگی جسم بھی جاندار ہوگا سینہ بھی مضبوط ہوگا عقل بھی صحیح ہوگی دماغ بھی ٹکانے رہے گا المومن جو خیر محمدی فرمان بھی پورا ہو جائے کیوں بھائی ہم تیار ہیں آپ تیار ہونا اس لیے مگر وہ کہتے نہیں ہمیں ایسی دوڑ نہیں چاہیے جس دوڑ کے اندر سے جہاد پھوٹے جس کے اندر سے نوجوان میں ایمان مارے غیرت جاگ جائے حمیت بیدار ہو جائے مردانگی اس کی پوری قائم ہو جائے وہ اللہ کے دین کا سپاہی بن جائے کہتے ایسی دوڑے نہیں چاہیے ہمیں تو شہر لاہور ہو عاصمہ جہانگیر ہو حنا جیلانی جیسی پلید عورتیں ہوں ان کے ساتھ اوباس مرد ہو وہ اکٹھے مل کے دوڑے مخلوط دوڑ نہ ایمان بچے نہ اسلام بچے نہ عصمت بچے نہ عزت بچے نہ کپڑا بچے نہ آبرو بچے کچرا بچے نانگ دڑنگ ننگے دین ننگے وطن ننگے ملت آر یہ چاہیے ان کو ادھر پروپیگنڈا کیا ہے دینی جماعتوں تم نے نہیں بولنا تمہارا جلسہ نہ ہونے پائے اس سے بڑی دہشت ہے ادھر کرتوت کیا ہے جہادی دوڑے بند میریتھن ریس میرا ریس اس کمبخت لفظ کو ادا کرتے شرم آتی ہے اللہ کی قسم کہتے نہیں یہ ریس مکمل نہیں ہوتی جب تک عورت بیچ میں نہ دوڑے تم نہیں دیکھ سکتے جانگیے میں انڈر میں کاسٹیوم میں ایتھلیٹک ڈریس میں تم نہیں دیکھ سکتے ننگی تو آنکھیں چلو یہ ہم سے تمہارا گناہ ہے نا تمہارے اندر دم خم ہونا چاہیے اتنا صبر حوصلہ ہونا چاہیے کہ تم ننگی لڑکیاں دیکھو آرام سے کھلی مچاؤ اگر تم نہیں دیکھ سکتے اس کا معنی تم مٹ فٹ ہو آنکھیں بند کر لو اللہ اکبر اور رکھو یہاں پہ وہ واقعہ اللہ کی قسم اس واقعے کو رکھو وہ جو تمہارے بیٹے جہادی بیان کرتے تھے نا عزتوں غیرتوں عصمتوں کے لیے خون کو گرمانے کے لیے اسلام کو جگانے کے لیے وہ بنو قینقا کے بازار میں ایک مسلمان عورت وہ یہودیوں کے محلے میں یہودیوں کی دکانوں پر سودا خریدنے آئی مسلمان تھی اسلام والی کسی این جی او کی آسمہ نہیں تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ تھی صحابیہ محمد رسول اللہ وہ دو ہزار پانچ کی کوئی عورت نہیں تھی جو کاٹن کے لون کے وائل کے کپڑے پہن کے مایا لگا کے اکڑ اکڑ کے چھاتی چوڑی کر کے سر ننگا کر کے آدھے بازو سلیو پہن کے دوپٹہ چادر اتار کے بدکاری کا چلتا پھرتا اشتہار بن کے لاہور میں جوہر ٹاؤن میں گرین ٹاؤن میں پھرتی ہو کہ آؤ دیکھو میں ننگ دھڑنگ اشتہار ہوں کاسیاتن حاریاتن مائلاتن ممیلاتن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رب کاسیاتن حاریاتن بہت سی عورتیں بہت سی عورتیں ہوں گی لباس پہنی ہوئی ہاریات سر تفا ننگی ہوئی مائلاتن مردوں کو تاکنے والی دل ڈول ڈول جانے والا ہر ایک آدمی کی طرف لپکنے والی فائشہ اور بدکار ممیلاتن اپنی طرف مردوں کو لبھانے رجانے والی دعوت زنا دینے والی فسق و فجور پھیلانے والی اور سیرت سرور عالم سنو رقافیاتی اللہ کی قسم اور ٹاؤنوں میں بسنے والوں ان گلبرگوں میں ڈیفینسوں میں رہنے والوں اگر محمد سے تمہارا کوئی رشتہ ہے سیرت سے تعلق ہے تو اپنی بہو بیٹیوں کو ڈھانپ کے بھیجا کرو محمد کا یہ فرمانا ہے رب سے آریات بہت ہی سات میٹر کا سوٹ پہننے والی آریات آریات ننگی ہوں گی ننگی دیکھ لیا کرو ہم تو دعوی والے ہیں نا حکومتوں کو دہشت ملتی ہم سے کہتے ہیں یہ دہشت ہے اور ظالموں اپنی بہوؤں بیٹیوں اپنی عورتوں کی عزتوں عصمتوں ان کے لباسوں ان کے جسموں جوانیوں ان کی آبروں ان کی حیا شرم خیرت نصب اولاد سنبھالنا چاہتے ہو اللہ کی قسم محمد کی سیرت کو پکڑ لو بچ جاؤ گے محمد کی سیرت کو پکڑ لو مشرفوں کے ایجنڈے نہ پکڑنا تباہ ہو جاؤ گے رب کافیات بہت سی آج دیکھ لو اللہ اکبر ڈیفینس میں جاؤ گلبرگ میں جاؤ گرین ٹاؤن میں جاؤ جوہر ٹاؤن میں جاؤ آج روٹی مل گئی نا تم کو اور تمہارا دس دس ہزار بیس بیس ہزار کا مرلہ آج لاکھ لاکھ دس دس لاکھ میں چلا گیا تمہاری کنال ایک ایک کنال ڈیڑھ ڈیڑھ کروڑ میں پہنچ گئی روٹی حضم نہیں ہوئی تم نے مہران لی ہونڈا لی کرولا لی بہو کو ننگا دیکھا بیوی کو بے حجاب کیا بیٹی کو بے لباس کیا محمد کی امت کو رسوا کیا بے آبرو کیا اللہ کی قسم اللہ نے انعام کیا تم نے اس انعام کا اللہ نے روٹی دے دی کا پلاٹ تمہارا جو پندرہ لاکھ میں رولتا تھا ایک کروڑ اسی لاکھ میں چلا گیا نا تم کو نہیں ہو رہا گھر میں تم ٹی وی لائے چینل لائے کیبل لائے لائے نیٹ ورک عجیب عجیب بےودگیاں لائے چین نہیں آئی اب بڑھ بڑھ کے تم ہندوؤں کو لائے پنجاب میں لاہور میں کہ نہیں نہیں تمہاری فلمیں دیکھتے تھے دل نہیں بھرا ہندو اداکاروں کو تم لاہور میں لے کے آئے لاہوری بدکاروں کو تم امرتسر میں دہلی میں لے لے کے گئے اس لیے کہ جی ہندو اچھا لگتا ہے ہندو سے دوستی لگاؤ ہندوستان کو پسندیدہ ملک قرار دو ہندوستان کے ساتھ تجارت کھول دو سیاست چلا دو اور اس کے بعد تہذیب تمدن ثقافت جوڑ لو یہ تم نے انعام کا قلعہ دیا بنو قینقا کے بازار میں ایک مسلمان عورت اللہ اکبر سودا لینے آ گئی یہودیوں کی دکانوں پر یہودی پلید مل کے اس کے گرد سازش کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں چہرہ کھول کیا منہ ڈھانپ رکھا ہے منہ ڈھانپے گی سودا کہاں سے دیکھے گی بازار میں کیسے چلے گی اللہ اکبر اور ظالموں اللہ کی قسم کیا کہتے ہو کیا کہتے ہو وہ ظالم و باز آ جاؤ تم جو مسلمانوں کے حاکم بنے ہو آج مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کو وہی لارے لپے دیتے ہو جو کے بازار میں کل یہودی دیتے پر وہ صحابیت تھی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا نہیں خبردار سودا بیچنا ہے بیٹ میں مسلمان عورت ہوں عزت والی عورت ہوں میں کوئی ایم جی او کی آسما ہوں میں محمد کی صحابیہ ہوں اس نے اپنا پردہ نہیں کھولا اپنا چہرہ ننگا نہیں کیا قائم رہی این جی او میں نہیں پھنسی میں نہیں پھنسی ان کمبخت یہودیوں نے اس کی آبا کو اس کے برقے کی چادر کو پردے والے کپڑے کو کسی کیل میں کسی میخ میں پھنسا جب وہ اٹھی میخ نے کپڑا کھینچا کیل نے کپڑا کھینچا اللہ اکبر فن کا اس کا سر اس کا چہرہ اس کا پردہ ننگا ہو گیا دیکھو میرے نبی کی تربیت یہاں تمہاری جوہر ٹاؤن کی کوئی moderate up to date liberal enlighten moderation کی عورت ہوتی کیا فرق پڑتا ہے پردہ اترا نا پردہ کیا ہے پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے پردہ تو دل کا ہوتا ہے پردہ تو مشرف کے فلسفے کا ہوتا ہے پردہ بھی کوئی چیز ہے آدمی اچھا ہونا چاہیے انسان خود اچھا کم وقت سو سو آگے سے گردان کرتی ہیں اس کا پردہ کھلا اللہ اکبر اس نے چیخ ماری فریاد کی نہ اپنے باپ کو بلایا نہ بھائی کو بلایا نہ قبیلے کو بلایا اللہ کی قسم اس نے عرش والے رب کو بلایا اسلام کو پکار کے کہنے لگی وا اسلام ہائے میرا اسلام کیا اب دیکھتا ہوں سوچتا ہوں میں یا اللہ وہاں تو یہودی تھے شیطان وہ ہماری ایک مسلمان عورت کا پردہ اتار رہے تھے یہاں ہمارے حکمران ہیں پوری قوم کو ننگا کر یہ ہے وہ تھا جہاد وہ تھی دعوت سنت سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ایک عورت پر یہودی محلہ کوشش کر رہا ہے ایک محمدی عورت کا چہرہ کھول لے اللہ کی قسم نہیں مانی اس نے رد کر دیا اپنے اسلام پر ڈٹی رہی جمی رہی ان کی بات نہیں مانی اس نے اس کو اسلام کا علم تھا قدر تھی شعور تھا اس کی نگاہ میں اسلام کا کوئی مقام تھا یہاں حکمران ملک کا صدر ملک کا وزیر اعظم اس کے ساتھ صوبائی وزارا اس کے ساتھ وزیر تعلیم اس کے ساتھ وزیر ثقافت وزیر صحت وزیر کھیل کود سارے مل کے اس قوم کو پڑ گئے ہیں کہتے پردہ اتارو ننگے ہو جاؤ عورتوں کو دوڑاؤ بازاروں میں لاؤ اسٹیڈیموں میں لاؤ ان کو بوٹ جاگر پہناؤ ان کو اسپورٹس ڈریس پہناؤ یہ مردوں میں کر کے پھرے پھر کہتے روشن خیال پاکستان ہوگا روشن خیال او میرے بھائیوں اللہ کی قسم رب العالمین نے روشنی دی دنیا کو محمد کی شکل میں صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ دیا قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین او اندھیری دنیا کے باسیوں آسمان نے تمہاری طرف نور نکال دیا ہے نور ہدایت نور دین نور ایمان نور ثقافت نور تمدن نور معاشرت وہ نور مدینہ میں چلا گیا تو اندھیرا مدینہ منورہ ہو گیا کیا بولتا ہے ہر نوجوان مدینہ تل منورہ منورہ کے معنی روشن کردہ شہر پہلے نام یسرف تھا جب محمد قدم رنجا ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ روشن ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہجرت سے دہشت سے دعوت سے توحید سے ایمان سے جہاد سے تعظیم و ثقافت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مدینہ روشن ہو گیا میرے بھائیوں بے پردگی سے روشن خیال پاکستان بنانے والوں اللہ کی قسم اللہ رب العالمین نے محمد کی بے دن سے مدینہ کو منبر صلی اللہ علیہ آج ہمارے اوپر بہت بڑی سادش ہے بہت بڑی سادش ہم تو پڑے ہیں نا ہمارے مرلے مہنگے کر دیے ہمارے پلاٹ مہنگے کر دیے وہ کہتے ہیں تم اپنے پلاٹ بیچنے میں پراپرٹی کے کاروبار میں لگے ہم کیا کریں ہم این جی اوز کھڑی کریں میرتھون کی دوڑیں لگوائیں شریعت کے خلاف بیان بازی کریں قرآن و حدیث کو سمیٹ دیں جماعتوں پر پابندی لگائیں مدارس کی مددیں بند کریں نظام تعلیم سارا تبدیل کر دیں آغا خان کا گینگ لے آئے ان کا گندا نصاب لے آئے مسلمانوں کی تعلیم تہذیب تمدن ثقافت نصاب قرآن سب کچھ بدل کر اس کے مقابل ماڈریٹ اپ ٹو ڈیٹ روادار بردبار لچکدار یہ ان کے نعرے ہیں آج کے لچکدار روادار بردبار اور لچک ان کی کیا ہے کہتے ہیں یہودی آ جائے تو جفی ڈال لو امریکی آ جائے تو باپ بنا لو ہندو آ جائے تو پینگے ڈالو محبت کی کو تم ہمیں بڑے اچھے لگتے ہو کوئی کافر آ جائے اس کو اپنا بنا لو کوئی مسلمان آ جائے اس پر بیڑی ڈال دو یہ لچک جائے لچکداری کیا ہے کیا معنی ہے لچکداری کے رواداری کے روشن خیالی کے فلسطینیوں کو چھوڑے رکھو نہ پوچھو اسرائیل سے دوستی لگا لو کشمیریوں کا حال نہیں پوچھنا ہندو کو یار بنا لو یہ روشن خیالی عراقیوں عربوں کی مدد نہیں کرنا امریکہ کو کہو اسٹریٹجک پارٹنر ہے یہ روشن خیال یہ بہت بڑی سازش ہے اس وقت پاکستان پر روشن خیال پاکستان لچکدار روادار بردبار پاکستان کیا مانا اس کے مانا کہ پاکستان کے اندر جو پچھلے تین دہائیوں میں تین عشروں میں جو عمل ہوا دعوت کا قوت کا جہاد کا اسلام کا قومی نظریے کا یہ ملک اللہ کا یہ اللہ کے دین کا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستانی قوم افغانوں کی مدد کرے عربوں کی مدد کرے کشمیریوں کی مدد کرے ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد کرے اسلام کو سہارا دے دنیا میں اسلام کو اٹھائے توڑے مندر ڈھائے گرجے گرائے اشادوں کی شہادت بلند کرے کہتے نہیں ملک خطرناک ہو گیا ہے ملک بہت خطرناک ہو رہا ہے اس ملک کو بدلنے کے لیے اس کا ذہن اس کی عقل اس کی سوچ اس کا فکر اس کا نصاب اس کا نظام اس کی کتاب اس کا آدمی عورت سب کو تبدیل کرو پھر لڑنے آئیں گے پھر لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ان کو پتا ہے کہ یہ ملک لینا ہے تو اس ملک سے دین چھین لو ملک مل جائے اللہ کی قسم میرے بھائیوں یہ بہت مختصر خلاصہ ہے وہ پاکستان کے دشمن ہیں وہ پاکستان چھیننا چاہتے ہیں ہم سے تم سے وہ ہمارا ملک چھیننا چاہتے ہیں وہ لڑکے نہیں چھین سکتے ان کو پتا ہے یہ امت اپنے نبی پر چٹ مرے گی ان کا نبی دلیر نبی تھا جہادی نبی تھا قتال کرنے والا نبی تھا تلوار چلاتا تھا گھوڑے پہ بیٹھتا تھا رومیوں کا للکارتا تھا یہودیوں کو کاٹتا تھا یہ اس نبی کی امت ہے یہ کب مرے گی شہادت شوق ہے ان کو شہادت ان کی جان ہے ایک جاتا ہے تو ہزار پیچھے کھڑا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی پریشر کوکر میں ڈالو گوشت سخت ہو تو منہ نہیں مارا کرتے پہلے سٹیم میں پریشر میں ڈالتے ہیں ریشا ریشا اس کا توڑتے ہیں پھر دانت مارتے ہیں گوشت پر اللہ کی قسم وہ اس ملک کو تم سے چھیننا چاہتے ہیں پر دین چھیننے کے بعد اور دین کو وہ چھین ہندو سے نفرت دین ہے دو قومی نظریہ دین ہے امت و ملت کے رشتے دین ہے کشمیریوں کا جہاد دین ہے یہودیوں سے نفرت دین ہے وہ کیا کر رہے ہیں کشمیر کا جہاد رول بیک کشمیر کا سودا امت اور ملت کا نام نہیں ہندو سے دوستی یہ دین چھیننے کی ان کی اسٹریٹجی ہے میرے بھائیوں یاد رکھو میں کوئی شدت نہیں کر رہا انشاءاللہ جو کہہ رہا ہوں وہی جو انہوں نے کہا ہے ہے میڈیا پر آیا ثبوت میرے پاس وہ بیان کر رہا ہوں وہ تم سے دین چھیننا چاہتے ہیں اس دین کے چھیننے کے طریقے انہوں نے کیا بتلائے وہ کہتے ہیں اس ملک کے دین داروں کو دین کی بنیاد پر سوچنا تبدیل کر کہو بر صغیر ایک علاقہ ہے ہندو تمہارے ساتھ کا ملک ہے ہندوستان کو پسندیدہ ملک قرار دو ہندو سے دوستی لگاؤ تمدن کی دوستی لگاؤ تجارت کی لگاؤ بسوں کی لگاؤ سفروں کی لگاؤ آنے جانے کی لگاؤ ہندو کے ساتھ مل کے جیو دریا ایک ہے ستلج راوی ایک ہے تمہارا پانی ایک ہے مٹی ایک ہے زبان ایک ہے بسنت ایک ہے لڈی گڈی ہولیاں تہوار ایک ہے گھٹیا پروپیگنڈا گنڈک دیکھ لیا نا وہ کاف لیگ کے چودھری بیچارے اچھے بھلے خاندان تھے ان کے ہندوؤں سکھوں کے رنگوں کی پگڑیاں باندھنی پڑی اور ماتھے پر ان کے تلک لگانے پڑے کیوں جی لگے دیکھے کہ نہیں تم نے میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا یہ کیا ہے کافروں سے ہندوؤں سے نفرت گھٹا دو جہاد ذہن بناتا ہے مشرق میرا دشمن ہے قرآن ذہن سازی کرتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تربیت فرماتا ہے جو مشرق ہے جو کافر ہے جو میرے اللہ کا باغی ہے وہ میرا بھائی نہیں جو میرے دین کا دشمن ہے وہ میرا دوست نہیں ہے ہمیں کیا سبق دیا جا رہا ہے ہندوستان سے دوستی لگاؤ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا پچھلے دو تین سالوں سے وفد آ رہے ہیں ہندوؤں کے وفد سکھوں کے وفد تجارتی وفد وکیلوں کے وفد اور اس کے بعد سیاستدانوں کے ڈیلیگیٹ اور یہ بیچارے سپورٹ کرکٹر اور ہیروز اللہ اس قوم کو غیرت مند قوم کو اللہ کی قسم زلیل کیسے کر رہے ہیں ہیروز ریما میرا سائما ادھر سے اور اسی طرح ادھر کی چار پانچ پلیٹ ادھر آ جائیں ادھر کی بے حیا ادھر چلی جائیں یہ جی نمائندگان ہیں ان دو ملکوں کیوں بھائی کبھی اپنے باپوں سے پوچھو یہ گڑویوں گڑویاں بجانے والی لگانے والی یہ گا بجا کے روٹی کمانے والی یہ بستیوں شہروں کی نمائندہ ہوتی ہیں کہ ان کو بدکار کنجر فاحش کہہ کے دھتکار دیتے ہمارا معیار کیا ہے ڈیلیگیٹ جائے گا اس میں ریما بھیجو میرا بھیجو سائما بھیجو فلانی بھیجو آسما بھیجو وہ بھیجو جو سکھ کے ساتھ ہندو کے ساتھ ڈانس کر لے ایک ہوٹل میں بیٹھ جائے جتیاں ڈال لے آگے بڑھ بڑھ کے ملے بدکاریاں کرے بے حیائیاں کرے قوم کو رسوا کرے ناک خاک آلود کرے پگڑیاں دلیل کرے داڑیاں رول دے نصب برباد کہتے ہیں یہ نمائندہ ہے تمہاری ان کو بھیجو دیکھ لو آپ کے سامنے ہے ادھر سے وفد آئے ادھر ادھر سے گئے ادھر سر وفد نے آ کے جی بڑا پیار ملا جی بڑی محبت ملی اور ظالم تم کشمیر میں اپنے بیٹے بھیجتے تھے کشمیریوں نے پیار نہیں دیا تمہارے بیٹوں کو دس سال سے کشمیریوں نے اپنی آنکھیں اپنے کان اپنے خون اپنی جان نہیں دی وہاں پیار نہیں ملا جی ہاتھ میں تم کو شرفا کا عزت مندوں غیرت مندوں کا پیار اللہ کی قسم دین ملت عقیدہ اخوت توحید کی بنیاد پر پیار ملا وہ نہیں پسند یہ پیار بنوا رہے ہیں ادھر سے فلم سٹار آ جائے ادھر سے بدکار چلے جائیں کیا کہتے ایک ہو جاؤ جی رل مل جاؤ جی بارڈر بند کر دو جی بارڈر کھول دو جی لکیریں مٹا دو جی واگا اٹاری اس کے بعد یہ گنڈا سنگھ والا اور واگا اٹاری اور کھوکھرا پاس اور مونا باغ اور سری نگر مظفر آباد جی سارے بارڈر مٹا دو آنا جانا شروع کرو بسیں چلاؤ سافٹ بارڈر کرو ویزا نرم کرو جوائنٹ کنٹرول لے آؤ تجارت شروع کر دو گیم کیا ہے گیم یہ ہے وہ کہتے نہیں اس امت کو جو دعوت و جہاد نے اس کے امام المجاہدین کی سیرت نے جو اس امت کو نکھار دیا ہے اس ملک کو سوار دیا ہے یہ ملک روس کو توڑ چکا ہے امریکہ کو آنکھیں دکھا رہا ہے ہندوستان کی دس لاکھ فوج کو کاٹ رہا ہے وہ کہتے ہیں اس ملک کو بدلنے بگاڑنے توڑنے چھیننے کے لیے یہ کرو کہ ان کے دشمنوں سے ان کی دوستی کروا دو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہتا ہے انما ولیو کو ملا نونیوں کافیوں پاکستانیوں عربیوں حجمیوں تمہارا دوست کون ہے ولیو کو ملا امریکہ تمہارا دوست نہیں اسرائیل ہندوستان تمہارا دوست نہیں انما ولیو کو ملا والذین بلدین عام یقیمون سلا الزکات اللہ کہتا ہے اللہ کا رسول کہتا مسلمانوں تمہارا دوست اللہ ہے اللہ کا رسول ہے امت محمد ملت اسلام ہے یہ مسلمان ہیں نمازیں پڑھنے والے زکاتیں دینے والے انفاق کرنے والے بیٹے قربان کرنے والے اللہ کے لیے کٹ مرنے والے یہ تمہارے دوست ہیں مگر اللہ اکبر وہ کہتے ہیں صرف ہندو دوست ہی نہیں کرنسی بھی ایک کرو بارڈر بھی مٹاؤ ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ ساری باتیں سن لو سمجھ لو اپنے تمہارے ناظم تمہارے member of provincial assemblies M P S تمہارے ایم ایل اے سب کو بتلاؤ اللہ کی قسم سازش ہیں سادش وہ اس پاکستان کو ڈی بریف کر رہے ہیں اس کی اس کو ڈیسپریٹ کر رہے ہیں اس کو ڈی شیپ کر رہے ہیں اس کو وہ بگاڑ رہے ہیں اس کا ذہن اس کی غیرت اس کا استحکام اس کی خود مختاری اس کی آزادی اس کی بنا بنیاد رہے ہیں محمد علی جناح اور اس کے ساتھیوں نے علامہ اقبال کی تقریروں نے تبلیغوں نے نعروں نے یہ ملک بنوایا تھا شاہ ولی اللہ نے احمد شاہ عبدالی نے بنیاد دے رکھی تھی کیا دو قومی نظریہ دو قومی نظریہ اس ملک کے طول و عرض میں اس ملک کے سارے حصوں میں مسلمان اور ہندو بستے ہیں یہ دو قومیں ہیں یہ دو ملتیں ہیں یہ دو مذاہب ہیں ایک حق ہے ایک باطل ہے ایک اسلام ہے دوسرا کفر ہے جو ایک کا عقیدہ ہے وہ دوسرے کا گناہ ہے یہ مل کے نہیں رہ سکتے دو قومی نظریہ دو مذہب دو ملک بنیں گے اب اب لے دے کے حکومتی مشینری دن رات کام کر رہی ہے کتابوں میں سے بھی دو قومی نظریہ بٹا رہے ہیں بیانوں سے بھی دو قومی نظریہ رد کر رہے ہیں آج کل وہ بیچارہ تمہارا موٹا سا بیانوں سے بھی دو قومی نظریہ رد کر رہے ہیں آج کل وہ بیچارہ تمہارا موٹا سا جمالی سابق دمی وزیر اعظم بولتا ہے نا اب اللہ یاد ہے کسی کو اس کا یہ بیان ہاں جماعت الدعوہ نے ایک ایک چیز گن کے رکھی ہے جمالی کاش تو صاحب ہوتا صاحب کے معنی صاحب عزت تمک کو صاحب ہوتے ہیں غلام یاد ہے نا اس بیچارے کا پہلا بیان اس نے دیا تھا دو قومی نظریہ اب پرانا ہو گیا ہے ہاں یہ ہمارا شہر ہے ہمارا یہ ملک ہے اللہ کے فضل سے ہم اس ملک کو سیدھا رکھنے والے ہیں ہم اپنے بھائیوں میں اپنے بیٹوں میں کوئی لگی نپٹی چھپاؤ کی بات نہیں کریں گے ہماری کوئی سیاسی مخاصمت نہیں ہمارا کوئی سیاسی پٹا نہیں ہم نے کبھی تم سے ووٹوں کی بھیک نہیں مانگی کبھی اسمبلی پارلیمنٹ کو مرکز قوت نہیں مانا اللہ کی قسم ہم کو دعوت کو نصیحت کو اور تیر و تلوار کو جہاد کو منہج مانتے ہیں ہم کوئی لگی لپٹی کسی کی نہیں رکھتے نہ کسی کے خلاف سازش کرتے ہیں اللہ سزا دیتا ہے اللہ ٹھوکر مار دیتا ہے پھر بندہ لڑکتا رہتا بےچارا اب لڑک رہا ہے اس نے پہلے کہا تھا دو قومی نظریہ پرانا ہو گیا ہے واجپائی میرا بڑا بھائی ہے ہم چھوٹے ملک ہیں ہندوستان سے لڑ نہیں سکتے مجاہدوں نے تب دعائیں کی تھی یا اللہ یہ چھ منا سات منا جو کہتا ہندو سے نہیں لڑ سکتے یا اللہ اس کو لے جا دیکھو اللہ تعالیٰ ایسے لے گیا اللہ کی قسم اللہ یوں ہی لے جائے گا وہ اللہ کے فرشتے نہ خاکی بردیوں سے ڈرتے ہیں نہ کالی باسکٹوں سے ڈرتے ہیں اللہ کے فرشتے نہیں ڈرتے اللہ حکم دیتا ہے فرشتے عمل کر گزرتے اب دو قومی نظریے کے خلاف کورس میں کتابوں میں نصابوں میں اجلاسوں میں بات ہوتی ہے دو قومی نظریہ ختم کرو لہذا ہندو پاکستان ہندوستان پاکستان کے لوگ ایک قوم ہے کہتے مذہب کو بنیاد نہ بناؤ اچھا ہم تو سیرت کے جلسہ میں ہیں آؤ ذرا پلس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے ہجرت مذہب کو بنیاد بنا کے کی کہ نہیں مکے سے مسلمان مدینہ کیوں گئے مذہب کی بنیاد قریشی ہاجمی اپنے گھروں کو کیوں چھوڑ چکے مذہب بنیاد اور بلال حبشی نے ابو جہل کی سدائیں کیوں صحیح مذہب بنیاد وہ کہتا تھا لا تو منا تو عزا کو مان بلال حبشی کوئلوں پر لکھا ہوا کہتا تھا آہب مذہب بنیاد سلمان فارسی ایران سے مدینہ کیوں پہنچا مذہب بنیاد سہیب رومی مدینہ میں نبی کا ساتھی کیوں بنا مذہب بنیاد اچھا بھائی ہم ذرا پوچھتے ہیں گوانٹا ناموں میں قرآن کو پھاڑ کے برقے باتھ روموں میں کیوں رکھے اگر مذہب بنیاد نہیں ہے عیسائیوں اور مشرکوں کافروں مومو ٹھگرے ظالموں ہمیں دہشت گرد شدت پسند کہتے ہو کہتے ہو مذہب بنیاد نہ بنے جواب دو سوال کرتی ہے امت مسلمہ یہ چھپن ستاون مسلمان ملک ایک ارب ستر کروڑ مسلمان پوچھتا ہے اگر مذہب بنیاد نہیں تو جواب دے گوانٹا نامو بے کے جزیرے میں قید خانے کے اندر مسلمانوں کے سامنے باتھ روم میں قرآن کے ورقے کیوں رکھے اگر مذہب بنیاد نہیں تو تم قرآن کو پھاڑ پھاڑ کے باتھ روموں میں کیوں رکھ رہے کیوں بھائی انصاف کی بات ہے کہ نہیں محمد رسول اللہ دنیا کو تقسیم کر دیا اللہ کی قسم تقسیم کر دیا ایمان پر مذہب پر عقیدے پر توحید پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق صورت ہے اللہ کہتا ہے اللہ نے تم کو پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا بوش نے نہیں ٹونی ٹومی میں نہیں یو این او نے نہیں جنرل اسمبلی نہیں ہو خلقکم کسی بھگوان نے نہیں کسی صلیب نے نہیں کسی گرو کسی ہنومان نے نہیں کس نے پیدا کیا تم کو رب رحمان نے پیدا کیا اور کیا تقسیم رکھی ہے فمن کم کافر فمن کم مومن تمہاری تقسیم ہے مذہب کی بنیاد پر تمہارے اندر مومن ہے تمہارے اندر کافر ہے تمہارے دو بلوک ہے تمہاری دو تقسیم ہے تقسیم کی بنیاد مذہب ہے اللہ ہے رب ہے رسول اللہ ہے قرآن ہے توحید ہے اسلام ہے یہ بنیاد پاکستان کس پر بنا مذہب پر اور چوکت عزیز کے اقتصادی ایجنڈے پر ملک نہیں ملا تھا شیروں نے دلیروں نے یہ ملک لیا تھا نا اللہ کی قسم پیٹ کے پجاریوں اقتصادی ایجنڈے پر میرا تیرا پاکستان نہیں آیا تھا تیرا اور میرا پاکستان سینے پر آیا تھا ایمان پر پیٹ پر نہیں آیا تیرا میرا پاکستان بچے گا سینے سے جہاد سے شہادت سے خون سے یہ بنا تھا عقیدے سے یہ پیٹ سے نہ بنا تھا نہ پیٹ سے بچے گا مگر وہ سازش کر رہے ہیں ہندوؤں کو لالا کے قریب کر رہے ہیں اللہ اکبر ابھی پرسوں اشتہار تھا پرسوں کیا اشتہار ہے گنڈے ٹماٹر آلو سبزیاں اونٹ گائے جانور بکری بھیڑ ہندوستان سے منگوایا جا رہا ہے او پاکستانیوں یہ آئے تمہارے پیٹ کے ٹائیگر اکانومک ٹائیگر کیا کر رہے ہیں تمہاری منڈیوں میں ہندوؤں کا مال آ آ کے بکے گا تمہارے پیسے ہندو لے کے جائے تمہاری زمینوں پر کوٹھیاں سوسائٹی دو دو کروڑ کے پلاٹ کروڑ کروڑ کی تعمیر تم یوں کنگال بنو گے اور تمہارے شہروں میں جانور سبزیاں پھل تجارت ہندوؤں کے مال سے آئے گی ہندوستان سے جانور گائے بھینس بکری اونٹ بھیڑ اور اس کے بعد آلو ٹماٹر سارے اشتہار ہے نوائے وقت میں پڑھ کے دیکھ لو یہ نہ کہنا کل کو کہ دعوی والے اہمیت شدت کرتے ہیں نوائے وقت اٹھاؤ خبریں اٹھاؤ پچھلے ہفتے کے کتنی ایڈ اشتہارات آئے ہیں ہندوؤں کا تجارت کا مال لاہور میں بکے گا پاکستان میں بکے گا کوشش کیا ہے وہ کہتے ایک کرو ان کو ملاؤ ان کو قریب کرو ان کو اور بے دین کرو ان کو ایک طرف زنا فسق فجور عورتیں ننگی ہو جائیں نوجوان بدکار ہو جائیں مسلمان بے حیا ہو جائیں شریعت کو مذاق اڑا دو اللہ کے دین کو سج دو اس کو بالکل رد کر دو اور کہو کہ ہم لبرل ہیں لبرل لبرل اللہ اکبر enlightened moderation enlightened moderation Musharraf صاحب ہمارے صدر صاحب اللہ ان کا فارمولہ اس وقت کیا ہے روشن خیالی اعتدال پسندی لچکداری کیا مانا لچکداری کے کافروں کو برداشت کرو توحید کا نام نہ لو عقیدے کا ذکر نہ کرو مندر گرجا سلیب کو برا نہ کہو چھاتی کھول کے ملو سب سے اچھا بھائی ذرا ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے حکمرانوں اجازت دیتے ہو ذرا قرآن سے پوچھ لے قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے قل یا ایوہل کافرون لا آبود ما تابدون ولا انتم عابدون ما آبود ولا انا عابدون ما عبدتم قرآن ہے نا یہ یہی جواب تھا نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امام المجاہدین کی یہی سیرت ہے نا جب کافر کہے لبرل بن لچکدار بن نرم رویہ رکھ مجھے برداشت کر لاتو مناتو عزا کو برا نہ کہ سلیبوں کو تہذیبوں کو مندروں کو گردواروں کو غلط نہ کہ اللہ کہتا ہے محمد کے کافرون اے کافروں لا میں نہیں مانتا میں نہیں عبادت کرتا میں نہیں تسلیم کرتا ما تابدون جس کی تم پوجا کرتے ہو تمہارے گنو ہنومان کی تمہارے بھگوان کی تمہارے شام کی میں نہیں پوجا یہ قول ہے قول لاہوریوں تمہارے مولوی کر کے کھا جاتے ہیں بول کے نہیں سناتے اللہ کی قسم امام المجاہدین نے کل بول کے سنا ہم نے کھا کے پکائے ہم نے کل پکا کے کھائے محمد رسول اللہ کل پکارا پوری دنیا کو للکارا ایو کافرون آج ایو کافرون میں بش اور امریکہ ہے ایو کافرون میں ٹونی اور انگلستان ہے ایو کافرون میں اور پورا روس ہے ایوہل کا میں فراس اور ہے ایوہ برون میں منموہن اور ہندوستان ہاں ایوہل کا جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل ایوہل کا اسرائیل کا یہودی ہمارا یہ گناہ ہے ہم آسمان کی آخری کتاب جس کے بعد نہیں آئے گی اپنے نبی کی زبان سے جو اللہ نے ہمیں دلائی ہم وہ آیتیں پڑھتے ہیں اللہ کہتا کون اے بندہ کہہ مسلم اسمبلیوں میں پارلیمنٹوں میں اور پارکوں میں اور اور, اور بر اعظموں میں یورپ و ایشیا میں یہ موقف بیان کرو اے کافرو جو تم کہتے ہو میں نہیں مانتا جب تم میرے رب کے انکاری ہو توحید کے انکاری ہو رسالت کے انکاری ہو قرآن کے انکاری ہو تو میں تمہاری ذات کے تمہارے رشتوں کے تمہاری محبتوں کے تمہاری رواداریوں کے تمہارے سارے پیکجز کے تمہارے سارے معاہدوں کا میں انکاری یہ قرآن اب ہے کسی نے یہ ہمت و جرت خورشید محمود قصوری وزیر خارجہ پاکستان انہوں نے پاکستان کو کتا بنا دیا محترم عزت وزیر خارجہ صاحب ہے دم خم ذرا امریکہ کے سامنے جا کے کہو تم کہہ سکو کہ بھائی تمہارے ہم بنے تھے اسٹریٹجک پارٹنر لاجسٹکس بورڈ اور نان نیٹو اتحادی تم نے ہمارا کتا بنا کے کیا کر دیا ہے ضرورت رواداروں بردباروں کو جرت نہیں رہتی یوں یوں کرنا پڑتا ہے اللہ کی قسم یہ روادار بردبار لچکدار یہ میاؤں میاؤں کرنا پڑتا ہے جلت پھیلی پڑتی ہے ٹھوکرے ٹڈے کھانے پڑتے ہیں تو قربان جائیں اللہ کی قسم پگڑوں والے افغانوں کے قربان جائیں پگڑوں والے افغانوں کے انہوں نے کابل دے دیا حکومت دے دی اپنی جانیں پیش کر دی اپنے بیٹے بچے کٹوا دیے خون رنگ ہو گیا کابل و کندار جلال آباد خون میں نہا گیا پر ہے کسی بش کو کسی واشنگٹن پوسٹ کو جرت کے افغانستان کی یہ بے عزتی کر سکے جو انہوں نے پاکستان ہم نے جی پاکستان بچا لیا ہے سوا سے کھے بچایا پاکستان انہوں نے کتا بنا کے پاکستان کا کارٹون بہت تھپڑ مارا اللہ کی قسم پوری متمدن دنیا میں ذلت ہو اور وہ پگڑوں والے گنڈے سے روٹی کھانے والے افغان دیکھ لو اللہ کی قسم وہ سنگلاخ پہاڑوں پر چلنے والے نہ اپنا مہمان دیا نہ اپنا ایمان دیا انہوں نے بارود کھا لیا بارود مار رہے ہیں بارود سے کھیل رہے ہیں گوشت کے لوتھڑے اڑ رہے ہیں پر کسی کو جرت ہے کہ ان کو کتے کا کارٹون بنا دے کوئی بنائے گا تو شیر بنائے گا اگر تو حلال کا شیر ہے محمدی ہاں اللہ کی قسم جہادی دعوی ایمان والے اسلام والے للکار والے یلغار والے شہادت کے پاک خون کی دھار والے شیر مسلمان محمد رسول اللہ کی امت صحابہ تابعین تابعین تبا ابو بکر و عمر عثمان و حیدر و زبیر خالد ابن الولید محمد ابن قاسم ابن زیاد اللہ کی قسم شیر شیر ہزار سال چودہ سو سال دنیا ان کو شیر کہتی ہے شیر ایشیا کو یورپ کو بر اعظموں کو امریکہ افریقہ کو عربستان کو ادھیڑ دینے والے تہذیبوں کو مٹا دینے والے ظلم کا قلع کما کرنے والے بتوں کو کاٹ دینے والے اللہ کی قسم شیر سے شیر ہاں ایک اور حربہ بھی کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے پاکستانیوں انہوں نے بڑی اسٹڈی کی بڑی اسٹڈی کہتے ہیں یہ ملک جہاد سے نہیں ہٹتا کیا وجہ ہے کہتے ہیں جہاد کا مرکز پنجاب ہے پنجاب گجراوالا شیخو پورا لاہور کشمیر میں ان کے شہید افغانستان میں گئے تھے پہلے روس کے خلاف یہ لڑے تھے کہتے اچھا پھر پنجاب کا کیا کریں وہ کہتے پنجاب میں ہندو سے بڑی نفرت ہے لہذا ٹیکنیکلی ٹیکنیکلی پنجاب میں سکھ کارڈ یوز کرو تو سکھڑے آ رہے ہیں لاہور میں راول پنڈی میں حسن ابدال میں ننکانہ میں شیخو پورا میں اکاڑا میں قصور میں سکھ آ رہے ہیں اور جناب وزیر اعلی صاحب مجبور سکھوں کو پروٹوکول سکھوں کا استقبال سکھوں کے گردواروں کی مرمت گردواروں تک سڑکیں بنا بنا کے کارکردگی پیش کر رہے ہیں سردار جی سکھڑے ہو دیکھو تو اسی تو گردوارے مرمت کر دیتے ہیں سڑک بنا سکھڑے آ رہے ہیں پنجاب یہ ایک بہت بڑی تازہ ترین خوفناک تھا سکھ کس بنیاد پر جاٹ برادری چودھریوں کی حکومت سکھوں کا لار جاتوں کا لار ادھر بھی جٹ ادھر بھی جٹ اسی تے سارے ایکو کو جی ہیں تو ایک ہی ہو جاؤ کو آ کے بڑا پیار ملیا اپنی گندی گندی موچے منہوت شکلیں سکھڑا پکیٹ اوپر سے بھی گندا اندر سے بھی گندا حیوان جانور اب سکھڑے آ رہے ہیں لاہور میں پراپرٹی کروڑوں میں پراپرٹی سکھڑے لاہور میں خرید رہے حکومت بیچاری مجبور حکومت بیچاری تماشا دیکھنے پر مجبور کیونکہ پتلیوں کی ڈوریں پیچھے سے تھی پلے کچھ نہیں ہوتا سکھ آئے گردواروں کی آڑ میں یاتریوں کی آڑ میں آ کے جات کارڈ استعمال کر کے پنجاب میں سکھ گھمائے جا رہے اللہ کی قسم میں نے اکاڑا میں شیخو پورا میں سکھ دیکھے بھائی کم بختو ہو ادھر تمہارا نہ گردوارا نہ مصیبت کیا کرنے آئے یہ ہمارے جاٹ ہیں ہم جاٹوں کو دیکھو اللہ اکبر اور ظالموں یہ برادریاں شرادریاں کیا ہیں قریشی ہاشمی سب سے بڑی برادری تھی پر اللہ کے رسول نے قریشیوں ہاشمیوں کو اسلام پر تقسیم کر دیا تم جاٹوں کو لگے پھرتے ہو کیا بنیاد ہے یہ مگر ان کی سازش ہے وہ کہتے ہیں صوبہ پنجاب جہاد میں نمبر ون پنجاب کے اندر سکھ کارڈ استعمال کرو سکھ کارڈ آگے ہمارے بیچارے کئی سردار جی کے نام میں بھی تصویر اتروانی اللہ اکبر اللہ کی قسم مسلمان کے اندر غیرت ہوتی ہے مسلمان کہتا میں کافر کے ساتھ اللہ کے رسول نے کیا کہا لا تبدا الہود لاتبہد سلام او محمدیو محمد کی سیرت پڑھو اللہ کی قسم سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سربر عالم سید الانبیاء سید الرسل رعوف رحیم حلیم کریم پر دین میں اسلام میں محمد غیور جسور کیا حکم دیا لا تبدا الہود سلام یہودی اور نصرانی کو میرے امتیوں تم نے پہلے سلام تک نہیں کہنا وحیدان قیث کس طریق اگر تم کو یہودی عیسائی راستے میں ملے فخر پر روحم الا اب یا کہیں تنگ راستے پر وہ چلے جی ٹی روڈ پر تو محمدی چلے تو اللہ کا ماننے والا نبی کا امتی رسالت کی اطاعت کرنے والا تیرا حق ہے دنیا دنیا دنیا میں میں میں سیادت قیادت حکومت تو چوڑا ہو کے چل جی ٹی روڈ پر سروس لین پتلی گلی پر کافر چلے اللہ کے نبی کی یہ تعلیم مگر جب یہ بنیاد نہیں مذہب بنیاد نہیں عقیدہ بنیاد نہیں تو سکھوں کے ساتھ کھڑے ہو ہو کے تصویریں اتار رہے ہیں ہمارے بے وقوف چلو ایک ہو سکتا تھا نا آپ کہہ سکتے ہیں مجھے کہ جی ایویں سختی کر رہے ہو کوئی بات نہیں جی سکھ آ گئے ہم نے لسی پلا دی ان پاگلوں کو آپ غصے ہوتے ہیں اللہ کی قسم میرے بھائیوں بیٹو بات یہ نہیں بات میں بتلاتا ہوں سکھوں نے یہاں پہ نیٹ ورکنگ کی باقاعدہ اور پھر صحافی ملے ان کے ساتھ پنجابی کے پجاری ملے ان کے ساتھ راوین ستمج کے پجاری ملے ان کے ساتھ پنجابی کی کانفرنس کرنا چاہتے ہیں جی ہم conference Punjabi world Punjabi conference ہوئی لاہور میں پچھلے چھ ہفتے پہلے سازشیں یوں کھل کے بے نقاب ہوتی ہیں اللہ ننگا کرتا سازش کو ورلڈ پنجابی کانفرنس جہاد کی کانفرنس نہیں ہو سکتی دعوت کا جلسہ نہیں ہو سکتا عزت عصمت حیا کے لیے کوئی تعلیمی گفتگو نہیں ہو سکتی کیا ہو سکتا ہے امرتسر گرداسپور ہوشیار پور سے کینیڈا سے امریکہ سے سکھڑے آئیں گے اور یہاں سے پنجابیوں کو ساتھ ملائیں گے اور پنجابی کانفرنس کریں گے چلو جی پنجابی کانفرنس کرنے لگے ہیں سکھ سدھار اب سکھوں نے نوجوانوں نے کھڑے ہو کے ترانہ پڑا اوپننگ میں کانفرنس کی اوپننگ میں ترانہ پڑا اے پنجاب بھی میرا ہے او پنجاب بھی میرا ہے کیوں بھائی کافی کافیوں سنوا دیا نا ہم کو لاہور میں سکے منہ سے اے پنجاب بھی میرا ہے تھی جرت کبھی سکھ کو لاہور میں کھڑا ہو کہے کہ پنجاب میرا ہے کیا ہمیں سینتالیس میں وہ لٹے پٹے قافلے ہماری بہنیں بیٹیاں مائیں وہ ننگے سروں آنے والی وہ دھار دھار پیٹنے والی وہ کٹی کٹائی چھاتیاں لٹی پٹی عزتیں وہ سارا سکھوں کی کرتوت سکھوں کے مظالم ادھر سے سارے سکھ امن کے ساتھ گئے ادھر پور ہوشیار پور فیروز پور امرتسر سے کتنے قافلے آئے سکھوں نے کاٹ کے بھیجے لوٹ کے بھیجے دنڈیاں بکھیری آبرو کو نیلام کیا تم لاہور میں کہلوا گئے نا ان سے اے پنجاب بھی میرا ہے کوئی رات کی بات نہیں کہہ رہا یہ نیشنل میڈیا میں چھپا ملک کے اخباروں میں چھپا اسٹیبلشمنٹ ایجنسیاں کہاں سو مر گئی سکھ آ کے پنجاب پر دعوے دار ہو گئے اب موٹر وے بنوا رہے ہیں سڑکیں بنوا رہے ہیں منڈیاں کھلوا رہے ہیں آنا جانا شروع کر رہے ہیں زمینیں خرید رہے ہیں گردواروں کی مرمتیں ہو رہی ہیں ہمارا یہ گناہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خلاف کی جانے والی سازشوں کو چوک میں چوراہے میں بھانڈا پھوڑ دیتے او کیوں بھائی گبرو غیرت مندو دینا یہ پنجاب سکھوں کو ہے یہ پنجاب سکھوں کا کلیم جسٹیفائڈ ہے مگر یہ ہوا اللہ کی قسم کروایا گیا گیم کھیلی گئی پتا پھینکا گیا اس پتے پر باقاعدہ گیم جمائی گئی پنجاب کے اندر سکھوں کے کارڈ کو استعمال کر کے اب انہوں نے بدلہ لیا یہ جہادی کہتے تھے کشمیر ہماری شارہ گیا دیکھا ہم نے پنجاب میں سکھوں سے کہلوایا اے پنجاب بھی میرا اور اس کے پیچھے ایک اور چھپا ہوا کردار ہے چھپا ہوا کردار پس پردہ وہ کیا ہے پنجاب میں ایک گمراہ ٹولہ جو اپنے مردوں کو امانتن دفن کرتا ہے پنجاب سن لو سوچ لو سمجھ لو پڑھ لو پوچھ لو کون لوگ ہیں جو اپنے مردوں کو امانتن دفن کر رہے ہیں پنجاب کہاں جائیں گی یہ امانتیں سازشوں میں کتنے کردار ہیں اللہ کی قسم یہ یہ نہ سمجھ کرو کہ جی روشن خیال پاکستان بنانے کا مطلب ہم جی ماڈریٹ چاہتے ہم اپ ٹو ڈیٹ نہیں کوئی پائے ایسا نہیں چاہتے حقیقت یہ ہے وہ دعوت و جہاد کے کردار کو اس اسلامی پاکستان کو اللہ کے دین کی دعوت کو مسلمانوں کی للکار و یلغار کو اپنے دین سے تمسک کو توڑنے کے لیے یہ عورتوں کا یہ بورڈوں کا یہ تصویروں کا یہ ایم جی اوز کا یہ دوڑوں کا یہ فحاشی کا یہ سکھوں کا سارا کیا دھرا اس لیے اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کہتے نہیں نہیں نہیں نہیں اس کو نہیں اب لڑنا نہیں ہے ہم نے تو دیوار لگا دی باڑ لگا دی سیز فائر کر دیا کشمیر کا کوئی حل کرنا ہے لچکداری سے لچکدار لچکداری سے کیا کرنا ہے جی اللہ آج ایک بوڑھے نے کشمیری نے بھانڈا پھوڑا ہے کیا کہا اس نے ریاست ہائے متحدہ کشمیر اس نے کہا ریاست ہائے متحدہ کشمیر بناؤ سارا کشمیر ادھر والا ادھر والا الگ کر کے اتنے ذرے کر کے اتنے ٹکڑے کر کے یہ دے کے وہ دے کے ریاست ہائے متحدہ کشمیر بناؤ وہ ایک توتا پالتو بولا ہے ایک پتلا ناچا ہے اس سے پہلے کی کتنی پتلیاں ہیں کیا کیا ہے کہ جوائنٹ جی مشترکہ نگرانی والا کشمیر ہو جائے مظفر آباد سری نگر کا ایک یونٹ بنا دو مجاہدوں کے خون کے سودے کر دو قربانیوں کو ضائع کر دو کشمیریوں کو مایوس کر دو مسلمانوں کو بالکل ڈی مورلائز کر دو کیا کرو کہ جی نہیں نہیں جہاد نہیں چلے گا یہ دہشت گردی ہے ہندو سے یاری ہے ہندو ہمیں بڑا پسند ہے ریما میرا مکھرجی کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے وہ ہماری نگاہ میں فاحش بدسار ساروں کا ایک ہی مذہب ہوتا وہ ادھر آتے ہیں تو یہاں کی بدکار عورتیں پیش ہوتی ہیں یہاں کے کولو پلوان کلو پلوان ادھر جاتے ہیں تو مکرجی ٹائپ کی پلید عورتیں پیش ہوتی ہیں کہتے ہیں یہ بڑا سیناریو اچھا ہے اس کو نہیں بدلنا چاہیے کشمیر کا گھونٹ بھرو تو ٹکڑے کر دو اس کے سودے کر دو اس کی گیو ٹیک کر دو لچکداری رویہ کر دو فلانا کر دو فلانا کر دو دیکھو قضیہ وہی کا وہیں ہے دس لاکھ فوج ٹھہری ہوئی ہے کشمیری قتل ہو رہا ہے بہنے بیٹھ کے لٹ رہی ہے مجاہد کھڑا لڑ رہا ہے چاہتے ہو رہی ہے جنازے اسی طرح آ رہے مار کے اسی شدت سے بپا ہے ہندو ایک انچ ایک قدم ایک زبان اپنے موقف سے نہیں ہٹا مگر یہ بیچارے سارے مت کے مارے کیا کہہ رہے ہیں لچکداری لاؤ جی رواداری لاؤ جی بردباری لاؤ جی وہ اپنی زمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے جی کیا کریں گے کچھ اور کاٹ کے کے ان کو دے دو دو دو مظفر آباد سری نگر ساتھ ملا بسیں چلا بارڈر کھول دو ویزے ختم کر دو پاسپورٹ کی پابندی ہٹا دو تجارت شروع کر دو آنا جانا شروع کر دو بھائی ظالموں قضیہ وہی ہے زخم وہی ہے انتقام جوش مار رہا ہے ظلم وہاں انتہا درجے کا ہو رہا ہے اسی طرح وہ ناسور رس رہا ہے مگر تم اس قوم کے ساتھ غدر و غداری کر کے پاکستانیوں کے خون کو ضائع کر کے کیا کر رہے ہو ہندو نوازی یاد رکھو انشاءاللہ اللہ اللہ اکبر یہ پاکستان بہت جاندار ملک ہے اللہ کے فضل و کرم اس کو رب العالمین نے دعوت و جہاد کا مرکز بنایا اس کو اسلام کا قلعہ بنایا اس کو ایٹامک ڈیٹرنٹ سے مسلح کر دیا اس کے اندر ایٹم سے بھی بڑا ایٹم اللہ نے جہاد رکھ دیا جہاد رسول اللہ کی بشارت ہے ماضن الى یوم القیامہ یہ تو قیامت تک چلے گا اللہ کی قسم جہاد اسی طرح جاری ہے اسی طرح ساری ہے بیٹے قربان ہو رہے ہیں بیٹے وقف ہو رہے ہیں ایک ایک سال کے بیٹے مائیں جو سترہ سال کے بعد لڑیں گے وہ آج دے رہی کوئی سودا آپشن دلالی نہیں چلے گی سن لو حکمرانوں نونیوں کافیوں سن لو عالمی اداروں سن لو انشاءاللہ یہ ہمارا قومی ملکی ملی اسلامی مسئلہ کشمیر کے مسلمان ہمارے بھائی جان کشمیر ہماری شہرت تمہارا پنجاب نہیں سندھ نہیں سرحد نہیں بلوچستان نہیں یہ ہمارا ملک ہے ہماری آن ہماری شان ہمارا پاکستان اور انشاءاللہ اس کی شہرت کشمیر ہے اور اللہ کی قسم ہمیں شہرگیں بچانے کے لیے پیٹ پھاڑنے کا فن سب سے زیادہ ہم سہارک بچانے کے لیے پیٹ پھاڑنا جانتے ہیں ہم ملک لینے کے لیے جان دینا جانتے ہیں ہم سیاست کو فیل کرنے کے لیے شہادت کو بڑھانا جانتے ہیں کیوں بھائی اللہ اکبر اللہ کے فضل و کرم سے ہزاروں نوجوان ہزاروں اللہ کی قسم ہزاروں وہ تو مت کے مارے ہیں نا جو کہتے ہیں جی در اندازی بند نہیں ہوئی جی بند کرو جی اور نہیں بند ہوگی در اندازی انشاءاللہ نہیں بند ہوگی انسرجنسی انفلٹریشن جو تم کہتے ہو نہیں بند ہوگی نہ ہو سکتی ہے نہ کوئی کر سکا ہے ماں نے وہ لال پیدا نہیں کیا تو مجاہد کی تلوار کو نیام میں کر دے اللہ کی قسم نے وہ لال پیدا نہیں کیے محمد کی بشارت ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت اپنے نبی کی سیرت پر کٹ مرنے والی ہے امام المجاہدین کے پیچھے جانے دینے والی ہے ماؤں نے وہ لال پیدا نہیں کیے جو مجاہد کی تلوار کو نیام میں کر اور جنہوں نے کارگلوں پر سودے بازی کر لی تھی وہ اگر ٹھڈے کھاتے دھکے کھاتے پھرتے ہیں اللہ کی قسم پورے کشمیروں پر جو دلالی کریں گے پناہ ان کو کہیں نہیں ملے گی اور انشاءاللہ آپشن نہیں چلے گا سلے نہیں ہوگی مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے تقسیم کشمیر کی نہیں ہوگی ٹکڑے نہیں ہوں گے انشاءاللہ اللہ یہ ہمارا دعویٰ ہے یہ ہمارا وعدہ ہے یہ مجاہدین کی قسمیں ہیں یہ اللہ سے ان کے پہاڑوں پر کیے ہوئے عہد و پیمان ہیں اور اللہ نے قرآن میں کہا من المؤمنین رجال اور تمہارے تو سارے نیب کہتی ہے سرقو سرقو چوری کر گئے اللہ کی قسم ہمارے سارے قرآن کہتا سچ کر گئے یہ شہادتوں والے یہ جہادوں والے اللہ کے فضل و کرم سے بات ایسی نہیں ہے کہ تم رات کو سو تو سویرے خواب میں جو نظر آئے کہہ دو یہ علاج کر لو جی وہ علاج کر لو جی وہ علاج کرو تم اپنے دماغوں کا فکر کرو تم اپنی اپنی وردیوں کا حکومتوں کا اللہ کی قسم تم سیاست کے کھلاڑی ہو سیاست کے کھلاڑی سے زیادہ اناری کوئی نہیں آخری بات کہتا ہوں سنت و سیرت سے ہم نے جو سمجھا سیاست کے کھلاڑی سے زیادہ اناری کوئی نہیں اور جنتوں کے بیوپاری سے بڑا کاروباری کوئی نہیں اللہ کی قسم یہ قرآن ہے جنتوں کے بیوپاری سے بڑا جنتوں کے خریداری سے بڑا بیوپاری کوئی نہیں انشاءاللہ ادھر جنتوں کے خریدار ہیں ان اللہ ہشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی قسم یہ جنتوں کے خریدار ہیں یہ جنتوں کے خریدار ہیں ان سے بڑا اس سے بڑا بیوپار کوئی نہیں تم سیاست کے کھلاڑی ہو تم سے بڑا اناڑی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ جہاد کو بلند کر دیا ہے جہاد اس وقت قائم ہے جہاد دنیا میں اسلام کو سر بلند کر رہا ہے جہاد کے دشمن کٹ رہے ہیں گر رہے ہیں جہاد کے پسند کرنے والے جہاد کو قائم کرنے والے بڑھ رہے ہیں آگے بڑھ رہے عادت بھی زیادہ ہے ان کا عدت بھی زیادہ ہے ان کا قربانی بھی زیادہ ہے ان کی دھوم بھی انہی کی ہے ما وما علیکم میں اتفاق سے کل اسلام آباد میں تھا اور وہاں ایک مقتدر صحافی سے ملاقات ہوئی عشاء کے بعد وہ مجھ سے ملنے آئے ہمارے جماعت الدعوہ کے دفتر میں تو بہت غم زدہ اور کے ماتھے پر پریشانی کی بڑی لکیریں تھیں ظاہر میں نے پوچھا کیا بات ہے کیوں آپ اتنے مضمحل ہیں تو کہنے لگے کہ میں نے اس مسئلہ کا تصبر کیا ایک صحافی ہونے کے ناطے سے نہیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ایک راست گو انسان ہونے کے ناطے میں نے اس مسئلہ کو ڈھونڈا کہ گوانتا نامو بے میں قرآن مجید کے ساتھ بے حرمتی کا جو واقعہ ہے کوئی اس کی مستند شہادت مجھے ملے تو کہنے لگے کہ کسی بھائی نے مجھے افغانستان سے خود ساتھی ملوائے پشاور تک ان کا رابطہ ہوا انہوں نے اس کی آواز بھی ریکارڈ کی شاید بہت جلدی انشاءاللہ وہ اس کو چھاپ دیں گے نیوز ویک بھی غالباً اس کو چھاپے گا چونکہ اس مسئلہ پر مٹی ڈالی جا رہی ہے کوشش یہ کی جا رہی ہے حکومتی ایوانوں کی طرف سے بھی قراردادیں دھڑا دھڑ آ رہی ہیں اور عالمی میڈیا کی طرف سے بھی تھوڑا بہت سی دینے کا مسئلہ یا خاص کر امریکی حکمرانوں کی طرف تو انہوں نے ایک مسلمان کی ایک قیدی کی آواز بھی ریکارڈ کی اور اس کی شہادت بھی قلم بند کی اس نے بتلایا کہ یہ واقعہ کوئی اکا دکا واقعات نہیں یہ تسلسل رہا ہے اور کچھ اس طرح سے ہوا ہے کہ جب قیدیوں کو پکڑ پکڑ کے وہاں پہ اس مذبح خانہ عقوبت خانہ میں لے جایا گیا تو وہ مار پیٹ کرتے تھے انٹروگیشن کرتے تھے الٹے سیدھے سوالات اور جتنا ضرب ان سے لگ سکتا لگا کے مارا پیٹا انہوں نے تو ان معصوموں کے پاس کچھ تھا ہی نہیں جواب کیا دینا تھا کہتے کہ انہوں نے پھر باقاعدہ اس پر محنت کی کہ اچھا ذرا ان کو سہولتیں اور ڈھیل دو تو یہ کیا کیا سہولتیں مانگتے ہیں تو ان مانگنے والوں نے جو مانگا وہ مسلح نماز ادا کرنے کے لیے اور مصحف قرآن مزید تلاوت کرنے کے لیے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے اور اپنے دل کو سکون پہنچانے اور وہ امریکی سارے اس کو دیکھ رہے تھے کہ یہ تو جانماز مانگتے ہیں کوئی سہولت نہیں مانگتے میڈیکل ایڈ نہیں مانگتے کسی قسم کی قانونی مدد نہیں مانگتے مانگتے ہیں تو سجدہ کرنے کے لیے جانواز مانگتے ہیں اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے کلام اللہ مصحف مانگتے ہیں یہ والہانہ پن یہ وابستگی یہ محبت جو انہوں نے دیکھی مسلمانوں کی ان بے گنا قیدیوں کی قرآن مجید سے تو پھر امریکی ضمیر وہ عالمی ضمیر وہ جس کو ہم روشن خیال اور روادار اور بردبار اور اعتدال پسند اور لچکدار امریکہ کہتے ہیں پھر انہوں نے اپنا یہ رویہ دکھایا کہ وہ قرآن مجید کو چھینتے بندوق کی سنگین سے اس کو پھاڑتے کبھی نیچے گرا کے اس پر چڑھ جاتے اپنے قدموں سے اور اللہ معاف کرے خاطم بدن وہ ساتھی رونے لگے کہنے لگے مجھے اس نے ہٹکیوں کے ساتھ بتلایا کہ وہ سامنے قرآن مجید پر ہماری آنکھوں کے سامنے پیشاب تک کرتا یہ روایت ہمارے مقتدر صحافی اسلام آباد میں کل مجھے بتلا رہے تھے اب آپ یہ دیکھیے یہ ہے امریکی ضمیر اور یورپی اقوام کا سلوک اور یہ صرف مسئلہ ایک امریکہ کا نہیں برطانیہ کا بھی اسی قسم کا عراق کے اندر قیدیوں کے ساتھ بدسلوک کی باتیں اور قصے ہیں آپ یقین کیجئے کہ اس واقعے کے بعد وہ صحافی ہچکیوں سے رو رہے تھے اور معاملات اس سے کہیں زیادہ سنگین ہیں کس کس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کو رسوا کیا ان کے معتقدات کو رسوا کیا ابھی ہم ان کے ساتھ رواداری بردباری لچکداری اعتدال پسندی اور روشن خیالی کی ایک مسلسل گردان ہے جو اسلام آباد سے ہمیں سکھائی پڑھائی جاتی جماعت العوا آج کے اس علماء کے اجتماع میں جو بات سامنے رکھنا چاہتی ہے دیکھیے ہمیں جس بات کا ڈر ہے ان سب کو اس کا اندازہ ہے کہ مسلمانوں کا گرم خون ہے یہ احتجاج کریں گے باویلا کریں گے چیخے چلائیں گے کچھ جلوس بھی نکالیں گے ممکن ہے کچھ توڑ پھوڑ بھی یہ سب انہوں نے ایسٹیمیٹ کر رکھا ہے حالانکہ ہمیں بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ بھی نہیں ہوا ہماری صحافت نے ہماری سیاست نے ہماری جماعتوں نے یہ رویہ بھی اس حد تک مطلوبہ معیار پر ظاہر نہیں کیا مگر ان کو پتا ہے کہ یہی ہونا ہے دو ہفتے کے بعد یہ معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا ہم یہ چاہتے ہیں کہ علماء کا یہ مقتدر نمائندہ اجتماع علماء جو ذمہ دار ہیں قوموں کی رہنمائی کے علماء پاکستان جو ذمہ دار ہیں اس ملک کو بچانے کے اس کی نظریاتی اثاث کو قائم رکھنے کے اس کے استحکام کے ذمہ دار ہیں وہ ان سارے خطرات کو جو یہ ایک دو تین چار پوائنٹ یہ تسلسل سے آ رہے ہیں علماء اس خطرے کو بھانپ کر اس پر صحیح معنی میں لاہ عمل مرتب کرنے پاکستان ہدف ہے اور پاکستان کے اندر اسلام کی دعوت اسلامی نظریہ اسلامی تعلیم ثقافت تمدن یہ سب ہدف ہے ہمارے صدر صاحب جس دن آئے تھے تو دو کتے گود میں اٹھا کے انہوں نے اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ بے پرد بے حجاب وہ تھی اور دو کتے ان کی گود میں تھے انہوں نے تصویر اتروائی انہوں نے اس وقت ترکی کے اس لیڈر کو اپنا آئیڈیل کہا اور ایک پورا ایجنڈا ہے جو پاکستان میں اسلام کی دعوت کے خلاف نظریہ ہے پاکستان کے خلاف اللہ کے دین کے خلاف اس ملک کے اندر ایک پورا ایجنڈا ہے جو وہ دیکھے بھیجے گئے ہیں اور یہ کے بعد دیگرے وہ اس ایجنڈا پر عمل پیرا آپ دیکھ لیجئے اسلام آباد میں ان کو علماء ملتے ہیں بین المذاہب کانفرنس بین المذاہب رواداری بہبود آبادی کے نام سے فیملی پلاننگ کے مسئلہ پر عورتیں ساتھ لے کے سکرٹ بلاؤز والی عورتیں اور کچھ ویسے ہی آدمی علماء کا ٹائٹل دے کے تصویریں اترتی ہیں ایک پوری ڈبیٹ اوپن کر دی گئی ہے اسلام کے خلاف اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان پاکستان بالخصوص اس لیے کہ ان کی نگاہ میں اسلام کے حوالے سے سرگرمیوں کا اور ساری تاریخوں کا مرکز یہ ملک وطن عزیز پاکستان یہاں کا گناگار سے گناگار مسلمان اتنی عقیدت اتنا والحانہ پن رکھتا ہے کہ وہ ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار تو ایک بہت مفصل مربوط ایجنڈا ان کے پاس ہے جس پر وہ عمل مسلسل کر رہے ہیں تو صرف احتجاج کے چند مظاہرے یا بیانات مقصود نہیں ہیں اور میں بہت مختصر وقت میں یہ بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ شاء اللہ جماعت الدعوہ کے ذہن میں کوئی متوازی فورم بنانا متحدہ مجلس عمل کے مقابل یا کسی اور جماعت کے مقابل قطعا ہماری یہ اپروچ نہیں یہ پاکستان اور دین اسلام کی بقا کا مسئلہ انشاءاللہ تو اس کے لیے یہ فورم جہاں یہ اجلاس نمائندہ اس کے بعد کوئی بڑا کنونشن اس کے بعد آپ سب ذمہ دار ہیں علماء ذمہ دار ہیں برست الانبیاء کہ اس ملک کو کھڑا کریں شہر شہر نگر نگر جائیں بستی بستی جا کے نوجوانوں کو آبادیوں کو افراد کو عوام کو مردوں کو عورتوں کو ساری سازشوں سے این جی اوز کی نیٹورکنگ سے حکومتی ایجنڈا سے یہ این لائٹ اینڈ ماڈریشن سے ان ساری آفات سے اس سارے کافروں کے ایجنڈا سے آگاہ کریں اور کس انداز میں مسلمانوں کو بچانا ہے اور پاکستان کو بچانا خالی یہ طاقت کا اور دھمکیوں کا یا احتجاج کا ان کو یہ سب علم ہے اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے ہمارا مدعا اس سے بہت آگے مستقل پاکستان کو ان سارے خطرات سے بچانے کے لیے ان کے اس امبریلا سے نکالنے کے لیے اور ان کے جتنے ایجنڈا ہیں ان کے مقابل ایک صحیح لاہ عمل دے کر قوم کو کھڑا کرنے کے لیے یہ آج کا اجلاس بلایا گیا میں زیادہ وقت دینا نہیں چاہتا اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں دارالس پیش کرتے ہیں اسلامی سی ڈی اسلامی کیسٹ اور اسلامی کتب ایم پی ایس فلٹر پر نئے ترانے اور تقاریر کی recording Alqadisiya C D cassette اور کتب لائبریری چار لیک روڈ چوبرجی چوک لاہور فون سات دو تین صفر پانچ چار نو